دیکھیے جیس کی روشنی میں میں کروں گا کن عالمن اور مطالب من تکن تگن سالس پتہ کیا انسان کے لیے دو چوائس ہے یا تو خوب زیادہ اسٹڈی کر کے عالم بن جائے یا کسی کو عالم مان کر کسی بات جو کہ وہ چلے کن عالمن اور مطالب من تکن سارسن سالس پتہ یعنی یا تو عالم بنو یا مطالب بنو تیسرے نہ بنو تیسرے بنو ہلاک ہو کھلا ہوئے تیسرے بھر بلا ہو جائے یعنی نہ عالم بنا نہ متعلم بنا بس یوں ہی ہوائی طور پر کچھ بول رہا ہے کوئی معلومات ہے اس کے پاس گہری تو میں یہی اکثر لوگوں کہتا رہتا ہوں کہ یا تو آپ ایسی اسٹڈی کیے کہ آپ خود اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ آپ جان سکے سچائی کیا ہے گہری اسٹڈی کے بعد بالکل آدمی جان لیتا ہے اور نہیں تو کسی کو عالم مان کر کے اس سے پوچھ کے چلیے اس کو کہتے ہیں تخلیق تخلیق کو سیلفی لوگ حرام مانتے ہیں لیکن مسجدوں کی ایک فطری ضرورت ہے تخلیق ایک فطری ضرورت ہے آپ اگر ایک شخص کو نہیں تو تکلیف ہی کرے گا وہ کیا کرے گا وہ تو یہ حدیث بہت بمانا ہے کن عالمن اور مطالب من براتا کن سوار یا تو عالم بنو یا متعلق مطلب ہے سیکھنے والا اسٹوڈنٹ کسے نہ بنو کہ خام خواہ بولو جبکہ نہ تو علم ہے نہ کچھ ہے بس میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک سام کتاب کی تھی مارسن کے خلاف مارسن کے خلاف وہ صرف اردو جانتے تھے انگریزی میں خاص شاید نہ جانتے تھے تو اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ ماس نے مساوات مساوات ایکولیٹی مار سے مساوات پر سفید کے سفید کی کیے کال باس نے مساوات یعنی معاشی مساوات پر سفید کے سفید کی کیے تو میں نے سے کہا کہ کون سے کتاب میں مار سے کی کیے تو میرا جواب نہیں دیا کیونکہ ہوائی بات تھی بغیر پڑھے کہہ دیا ہوں مارس کا نظریہ اکولیٹی کا نظریہ نہیں تھا فیشن نہ ہو یہ نہیں جاتا اس کا یہ یعنی نہیں تھا کہ سب کو برابر ملے سب کو ایکسٹرا سیلری دی جائے یہ مطلب نہیں کا تو انہوں نے کسی وجہ سے اس وجہ کہ مارچ جو ہے معاشی مساوات کا قائل تھا کا اور لکھ کہ مارچ نے مساوات کے نظریے پر سفے کے سفے سیاہ کیے میں بغیر خط دکھا ان کو شاید بھی بھیجا لیکن انہوں نے بتایا کیونکہ وہ ایسے بغیر پڑھا لکھ گیا تھا انہوں نے تو دیکھیں اس کا جو نظریہ کار باس کا وہ صرف یہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہونا چاہیے باقی مساوات اس کا نظریہ نہیں تھا تو آدمی کی چوائس دو میں ہے یا تو نہ بولے کہ مجھے اس میں بولنا ہی نہیں ہے کچھ مجھے مجھے کھانا کمانا ہے بتاؤ کچھ نہیں یہ بھی ایک اسٹینڈ ہے آدمی کے لیے لیکن جو اگر بولنا چاہتا ہے آدمی تو ضرور پڑھنا پڑے گا باقاعدہ کتابوں سے